حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے اس اسنا میں آپ کے پاس انصار آ گئے وہ آپ کو سلام کہتے تھے جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح جواب دیتے ہوئے دیکھا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ لوگ آپ کو سلام کہتے تھے انہوں نے کہا اس طرح اور اپنی ہتھیلی پھیلائی حسین بن ایزا نے اپنے شیخ جعفر بن اون سے اس کی وضاحت یوں نقل کی ہے کہ جعفر بن اون نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو نیچے کیا اور اس کی پشت کو اوپر کی طرف سننے ابو داود حدیث نمبر نو سو ستائیس